بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ علوم کے متعلق یہ بتایا تھا کہ انسانوں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں اور ان پانچ علوم کا تعین اللہ نے فرمایا ہے اس میں سے ایک علم یہ تھا کہ انسانوں کا وجود ضروری ہے کہ اللہ نے کائنات کو ان کے لیے پیدا کیا ہے دوسرے انسانوں کی استعداد کہ ان میں برابر چلتی رہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہے تیسرے انسانوں میں ایسے نظاموں کا رکھنا کہ اپنی نسل کی بقا کے لیے جو جو بھی اسباب اور سامان ہیں اس کو استعمال کریں اور چوتھے یہ کہ انسان اپنی بقا کے لیے اس کائنات میں اپنے نفرے کی چیزوں کو حاصل کرے اور پانچویں یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ کلام کیا اور وہ کلام نفسی اور وہ پوری بحث گزر چکی شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کلام جو ہے اللہ کی صفت وہ علم ارادہ اور قدرت کے علاوہ ہے اور ان پانچ سات الفاظ میں انہوں نے علم کلام کے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا حصہ بھی ہیں الگ بھی ہیں اور حنفیہ نے ایک مسلک یہ ہے جو عام طور پہ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ لاغیر عین اللہ کی صفات نہ تو اللہ تعالی کی ذات کا عین اس کا حصہ ہے اور نہ ہی وہ اس سے الگ کوئی وجود رکھتی ہیں اور نہ وہ اس کا غیر ہے نہ وہ اس کا عین ہے حنفیہ میں صوفیاء کرام کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے اور علم کلام میں اس بحث نے بہت طول پکڑا ہے کہ کے یہ کہا جائے کہ صوفیہ چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں وہ سارے قائل ہیں اس کے کہ اللہ کی صفات اس کی ذاتی کا حصہ ہیں تو یہ بات چندہ بعید نہیں اور وہ اللہ کی صفات کو ذات کا ہی حصہ سمجھتے ہیں جب وہ ذات کا حصہ ہے تو علم قدرت ارادہ کلام یہ سب کچھ اللہ ہی کے ساتھ ہے سب سے اچھی تعبیر اس کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید میں لاتے ہیں اس کے لیے نعود کا لفظ نون عین واو اور تا نات تعریف کے معنی میں نعت کسی کی بڑائی بیان کرنے کے معنی میں پھر ناک لفظ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو چیز کہی گئی اس معنی میں استعمال ہونے لگا اور اسی کی جمع ہے نعود یعنی صفات تعریفوں کا بیان کرنا تعریف کرنا اور اسی کو ہمارے حضرت صاحب محدث بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی لیا ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد احمد رضا بجنوری انہوں نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں نقل کیا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ شاہ الزیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قائد تھے اور یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ان کا مسلک لے لیا جائے تو اس ختم ہو جائے معلوم نہیں حضرت بن نوری نبر اللہ مرکز نے کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی کیونکہ حضرت شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہیں وہ آج کل اہل بدعت کے شاعر میں سے بن گئی ہیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اگر ہو جاتی مکمل اور تفسیر عزیزی وہ پوری لکھ جاتے تو بہت بڑی چیز بن جاتی لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو اگر پڑھتے تو تفسیر کبیر جو امام راضی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کو بھول جاتے کل ساڑھے تین پاروں کی تفسیر پہنچ سکی دو پارے آخری اور ڈیڑھ پارا پہلا باقی حضرت نے لکھی نہیں انتقال فرما گئے لکھی تھی اٹھارہ سو ستاون میں ضائع ہو گئی وہ انیسویں صدی جو اٹھارہ سو ایک دو تین سے شروع ہو کے آخر تک اس اعتبار سے اتنی بری صدی ہے کہ جتنے لوگ اس میں گزرے ہیں ان کے حالات تلاش کرنے ملیں تو دس سترے نہیں ملتی ایک سفا نہیں ملتا آدمی اتنا بڑا اور حالات کیا تھے کام کیا کیا جو کام کیا کن حالات نے کیا کیا محرکات تھے کس کے شاگرد تھے یہ بڑے تاریخی حقائق آتے ہیں کچھ نہیں ملتا حتیٰ کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات پچھلے کوئی تیس پینتیس سال ہو گئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہندوستان کیا پاکستان کیا اور انڈیا آفس لائبریری کیا پندرہ صفحے نہیں ملتے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ پہ جو بیان کیا جا سکے کہ آدمی کیا تھا اور حال یہ ہے کہ قرآن پاک جو انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے جب تک اردو دنیا میں ہے کوئی آدمی اس ترجمے سے بے نیاز ہے حالات ہی نہیں ملتی اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اتنا انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت رہی ہے اتنی آگ لگی ہے اتنے گھر جلائے گئے اتنے گاؤں جلائے گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی نے پورا ہندوستان و بالا کر کے رکھ دیا کوئی چیز نہیں ملتی اور اتنی تنگی ہوتی ہے آدمی کرے کیا اور جو کچھ ہے وہ اتنا ناکافی ہے کہ تحقیق کے لیے چیز نہیں ملتی تحقیق کا کام اب کرے کوئی کہتے تو کیا صاحب احمد اللہ علیہ نے اپنی ساڑھے تین پارے کی تصویر وصول کی ملی ہے اور ستائیس پارے تقریباً جو باقی ہیں اس کی تکویل ان کے شاگرد ماں حیدر علی صاحب نے کی اور ماں حیدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نسخہ ستائیس بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں ہم نے دیکھا ہے لیکن اب فارسی پڑھنے والے نہیں رہے اسے چھپائے کو جب چھپائے گا پیسہ بلاک کر بیٹھے گا وہ کس نے خریدنی ہے کتاب وہ کسی نے پڑھنی نہیں غالب کا فارسی کا دیوان نہیں چھپتا کے کہ مارکیٹ میں کوئی لینے والا نہیں اور تاجر کہتا ہے وہ چیز لاؤ مارکیٹ میں جو ہاتھوں ہاتھ بکے اور ہاٹ کیس اور فوراً پیسہ واپس آئے وہ آتا نہیں کرے کیا اس لیے حضرت نے بھی بڑی اچھی تعبیر کی نعود امام بخاری رحمت اللہ عر کی تعبیر کہ اللہ تعالی کی صفتیں بیان کرنا اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی اس کی تعریف کرے چنانچہ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی باتیں لوگوں کو بتائیں اور تعلیم دی کہ اللہ کی تعریف کرو اور اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تعریف کرنے سے بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے ایک بچہ ہے اور مانتا ہے کسی کو کہتا ہے آپ میرے والد ہیں میں ہی جانتا ہوں والد کو خوشی ہوگی کہ بچے نے اس دعوے کو قائم رکھا کہ میں اس کا والد ہوں اب جب اسے پتہ ہے والد ہے تو والد کی تعریف کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی کرے گا ایک بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا والد ہے ماں ہے باپ ہے کون ہے کون نہیں ہے بچے کی عمر چھوٹی ہے بچہ پاگل ہے بچہ بے ہوش ہے دیوانہ ہے اسے کیا پتا یہ کون سی شخصیت ہے کون سی نہیں نتیجہ یہ کہ وقت کا دانی کرے گا ایسی جو انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی بندگی کا اظہار کیا اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ تم سب مل کے میری تکفیر کرو مجھے نہ چاہے میرے وجود کو نہ مانو میری برائی کچھ کرو غنی عن العالمین ہم ساری کائنات سے دینے نیاز اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے حج کو فرض قرار دیا اور اول بیتن وضع الناس سب سے پہلا گھر جو میری عبادت کے لیے بنایا گیا یہ بیت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بیت اللہ فرشتوں رشتوں نے بنایا تھا گیا دوسرا گھر خدا کا کون سا بنا تھا عبادت کے لیے ارشاد فرمایا یہ تمہارا بیت المقدس ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کتنا فرق کرنا چالیس سال بعد اس کی تعمیر ہوئی تھی حکم ہے دونوں گھروں کی طرف سفر کرو عمرہ کرو خاص باپ باندھا ہے کہ کوئی آدمی بیت المقدس سے احرام باندھے عمرہ کرنے کے لیے اور پھر وہ آئے خدا کے گھر میں بڑی فضیلت ہے اس کی اس کے گناہوں کے معاف ہونے کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جو اس گھر کو آئے اسے ایسے ہی پاک کر دے جیسے تو پہلے گھر والوں کو پاک کر دے اللہ نے کہا میں کر دوں گا پھر انہوں نے تین دعائیں مانگی دو ان میں سے قبول ہو گئیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد میں وہ روایت لائے ہیں پوری مستقل کتابیں لکھی ہیں محدثین نے کہ بیت المقدس میں جانے کی کیا فضیلت ہے وہاں نماز پڑھنا ایک ہزار رکٹ کے برابر ہے ایک ایک نفل دو نفل پڑھے تو اس انسان کو دو ہزار رکتوں کا ثواب ملے گا سب کچھ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ لوگوں آؤ اس گھر کا حج کرو بیت اللہ کا ومن کفر اور جو نہیں آئے گا صحت کے باوجود پیسے کے باوجود اللہ ولی انہیں میں پوری کائنات سے دینے آز ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو تسبیح اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اس کی صفات کو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ اپنی بندگی کو پیش کرتا ہے کہتا ہے پرورتگار اس کائنات کا مالک تو ہی ہے اللہ رزق تیرے قبضے میں ہے اے پرورتگار دن اور رات تیرے قبضے میں ہے میری نصیب تیرے قبضے میں ہے میرا رزق تیرے پاس ہے کماتور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ لوگوں تمہارا رزق آسمان میں ہے اور اس میں ہے جو میں نے وعدہ تم سے کیا میرا وعدہ ہے دوں گا وعدہ نہیں دوں گا بھوکا مار دوں گا کون پوچھ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے وعدہ ہے کہ تمہیں کھلا پیسہ نہیں کون پوچھ سکتا ہے اس لیے جتنی کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے آدمی دل میں اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اولاد یہ تیری ملتی ہے یہ پرورکار جو گھر دیا ہے یہ تیرا عزت ہے پیسہ جو ہے یہ عزت تیری ہی دی ہوئی ہے جتنے اچھی منصوبات وہ اللہ کی طرف کرتا ہے اللہ یہ صحت ہے تیری بیوی ہے بری چیزوں کی نسبت نہیں کرتا کہتا ہے اللہ بیمار ہو گیا ہوں میں میرے پر ایسے ہی اگر روزگار تنگی آ گئی ہے میں نے گناہ کیے ہیں میرا رسک کچھ بند ہو گیا ہے رک گیا ہے جو بری چیزیں انہیں اپنی طرف منسوخ کرتا ہے جو اچھی چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ میرے بندے نے بندگی کا اقرار کیا اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس کا علم ارادہ قدرت یہ سب الگ صفات ہیں اللہ کا علم اللہ جیسا علم کس کے پاس ہے اللہ کے علم میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ خدا کو انیس سو اسی کا علم آیا پھر انیس سو نبے کا آیا پھر دو ہزار دس کا آ گیا پھر دو ہزار پچاس کا ایسے نہیں اللہ پہلے دن بھی جانتا تھا جب دن اور رات تھے ہی نہیں خدا کو اس وقت بھی پتا تھا کہ انیس سو اسی میں کیا ہونا ہے اور خدا کو آپ بھی پتا اس کا علم بیک وقت ہے ساری کائنات کا علم سے بیک وقت ہے اور اس کا علم اتنا بڑا ہے وسیع کرسی اس سیا کی برض آسمانوں کو اور زمین کو اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے کرسی سے مراد بعض نے علم لیا ہے یعنی اللہ کا علم اس آسمانوں اور زمین سب سے محیط ہے کوئی چیز اور اللہ خود کہتا ہے ماتس تو میں ور کا دن درخت سے پتا جدا نہیں ہوتا ہمیں علم ہوتا ہے کہ پتا جدا ہونا ہے یا ہو گیا ہے یا گر گیا ہے یا کیا بلا رت بن اور لوگوں اس سواری کائنات میں کوئی خشک اور تر کوئی چیز نہیں ہے جس کا ہمیں علم خشک و تر میں سمجھانے کو کہا جیسے ہم کہتے ہیں کہ نرم نرم گرم حالات میں نرمی گرمی آتی رہتی ہے تو ہم بھی محاورہ بولتے ہیں اللہ کہتا ہے کوئی خشک اور تر یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے علم ہے نا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ بہت بڑی چیز ہے اس نے ارادہ کیا ایک مرتبہ کے کائنات بنائے دنیا بن گئی یہ تو جتنے اب سائنسی علوم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں دن ب دن نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ اللہ پہ یقین میں اضافہ کرتی ہیں جتنا علم کھلتا جا رہا ہے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پرانے زمانے میں کیا علم تھا یہی کہ نر اور مادہ کے تعلق سے ایک وجود جنم میں آتا ہے اب آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں وہ ڈاکٹر حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنی زیادہ ساری کل کائنات کی آبادی وہ ایک مرد میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس میں سے ایک سپرم لے کے وہ بچہ اس کی تخلیق ہوتی ہے کیا کیا چیزیں باقی سب ختم ہو جاتا ہے یہ جتنا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے انسانوں کا خدا کے وجود کا یقین اتنے ہی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے وہ ارادہ کرتا ہے اب یہ اربوں سال پرانی کائنات ہے اور کہتے ہیں کہ بہت سے ستاروں کی روشنی چلی اور وہ اصل ممبا جہاں سے روشنی چلی تھی وہ تباہ برباد ہو کے ختم ہو گیا اور وہ روشنی ابھی تک زمین پہ ہی نہیں پہنچی اب روشنی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل طے کرتی ہے روشنی سے بڑی چیز ابھی تک غالباً کوئی نہیں اب وہ بحث جاری ہے کہ اس سے بڑی چیز ہے یا نہیں ہے لیکن روشنی پہ سب متفق ہے کہ سب سے تیز رفتار چیز کائنات میں روشنی ہے اور روشنی ابھی تک پہنچی نہیں اور پیچھے وہ ستارے جن سے روشنی آئی تھی وہی ٹوٹ پوٹ کے ختم ہو گئے اللہ اتنی وسیع کائنات ہے اس لیے جب ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخری جنتی سے ایک اچھا تمہیں کتنی جگہ چاہیے وہ کہے گا اللہ جنت جنتیں گے جنت چلے جاؤ وہ جنت سے آپ کی واپسی پہ ووٹ دے گا کہ گئے پروردگار جنت تو ساری بھر گئی کوئی جگہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اچھا کتنی جگہ چاہیے جس زمین کو تم چھوڑ کے آئے ہو اس جیسی دس زمینیں تمہیں دے دیں تو کہے گا تو پروردگار وہ ہے اور میرے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے اس زمین سے دس گنا بڑی جنت اور آپ نے سب سے کم درجے کی جاگیر اس کی ہوگی سب سے کم درجے کی جاگیر آخری جنتی اس زمین سے دس گنا بڑی زمین اسے مل جائے گی کرے گا کیا گھومتا پھرتا رہے گا سیاح کرے گا کیا کرے گا وہ آدمی اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو چار فٹ ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے جنت میں اس کے لیے ساری کائنات افسر ہے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اللہ نسل ان کی آلو کو تم تھکو گے نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پیاس نہیں ہے بھوک نہیں ہے سورج کی شدت نہیں ہے سردی کی شدت نہیں ہے اور انسان کپڑوں کی تمنا کرے گا اور زمین سے کپڑے اگیں گے اور اسے ملیں گے یہاں سے کپاس اگتی ہے پھر اس کو جاتا ہے کھڈی پہ چڑھاتا ہے کپڑا بنتا ہے کن کن مرائل میں کچھ بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے اللہ کا ارادہ کر لینا ایک کام پر کافی ارادہ کر گیا کائنات بن گئی اور قدرت اور اللہ کی قدرت وہ بہت بڑی چیز ہے یہ علم جو ہے اللہ کا یہ قدرت سے بھی بڑی صفت ہے اگرچہ متکلمین خدا کی صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا درست کراتے ہی دیتے کہتے ہیں سب کی سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا علم قدرت سے بھی بڑی صفت ہے علم اللہ کا بہت بہت بڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اچھی بات کہی ہے وہ خضر کے ساتھ ملے اور انہوں نے بس یہ کہہ دیا تھا اتنا اچھا بات کہ جی نے حضرت آپ سے زیادہ بھی کسی کو علم ہے تو فرمایا نہیں حقیقت بھی یہی علیہ السلام سے زیادہ کس کو علم ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں سمجھا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ علم اللہ کا ہے بس اپنی ذات کی طرف ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی فرمایا جاؤ ایک ہمارا بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو کہاں ملے گا کام اجمال باہر ہیں جہاں دو دریا ملتے ہیں دو سمندر جہاں ملتے ہیں پہنچے موسا علیہ السلام تو خضر مل گئے اب انہوں نے کہا موسا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے موسا علیہ السلام نے کہا اللہ نے بھیجا آپ حضرت رکھ لیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے بھی کچھ سکھا دیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو صحیح میں پندرہ جگہ سے زیادہ لائے اور ہر جگہ نئے سے نیا فائدہ دونوں چلے سمندر میں اور کشتی میں چڑیا آئی اور اس نے اوتا لگایا اور پانی پھینکے اڑ گئی تو خزر کہا موسا اس چڑیا نے سمندر میں سے کتنا کم کیا ان کا موسا تمہارا علم میرا علم اور کائنات کا پورا علم قیامت تک جتنا کچھ بھی خدا دے گا اس کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے کم کیا اور پھر محدثین کہتے ہیں کہ سمندر کی کوئی حد تو ہے نا اللہ کے علم کی حد ہی کوئی نہیں وہ تو انہوں نے سمجھانے کو سمندر سے تشویح دی ورنہ اللہ کا علم اس علم سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دو طرح کا علم اپنے بندوں کو دیتا ہے کبھی تکوینیات کا علم دیتا ہے اور کبھی تشریعات کا علم دیتا ہے اور تشریعات کا علم جنہیں اللہ دیتا ہے وہ تکوین سے بڑھ کے تکوین کا علم اللہ دے دیتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے پرسوں یہ ہونے والا ہے جہاں اس خدا کے نیک بندے کا تعلق محبت کا ہوتا ہے وہاں کی حالات اطلاعات آنے لگتی ہیں گویا ادھر سے روشنی وہاں جا کر پڑنے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی خواب کے ذریعے خدا بتا دیتا ہے کہ جسے تم سے محبت ہے اس کے یہاں یہ ہونے والا ہے اس کو بتانا وہ بتا دیتا ہے یہ تکوینیات کا علم ہے بہت تھوڑی چیز ہے کوئی اس کی اتنی ویٹیج نہیں ہے لوگ اس پہ مرتے ہیں پاگل ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے ہو جاتی ہے اور جو ہی یہ محبت کا تعلق ٹوٹا بس سب ختم ہو گیا کچھ پتا نہیں چلتا کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا چیز ہے وہ محبت کا جو ربط ہوتا ہے وہ خدا مہربانی کرتا ہے تکوینیات کے علم اس کے یہاں بیٹا ہو جائے اس کے یہاں بیٹی ہو جائے گی اس کا رشتہ ہو جائے یہ ہو جائے گا بیماری آ جائے گی اس کو یہ سب تکوینیات کا علم اور سے ہزاروں گنا زیادہ جو چیز حقیقت میں خدا کو پسند ہے اس کے قریب کرتی ہے اس تشریعات کا علم ہے وہ شریعت کی ایسی تشریف کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے دین پہ جم جاتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتا ہے لوگوں کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی بات سے لوگوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوا مجھ پر اعتماد مضبوط ہوا انہوں نے اپنی آخرت سنوا دی اور آخرت کی لائن اچھی ہو گئی یہ ہے وہ چیز جو اللہ اپنے بندوں کو عنایت بنوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کے علم دیے بہت مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ سے فرما دیا یہ سفر نہ کرنا یا نہ جانا اس کا بیٹا فرمایا ایسے ہو جائے گا اس کے اولاد میں یہ چیز ہو جائے گی حکم حکم کی اولاد کے متعلق فرمایا کہ مطلب اس کا یہ تھا کہ بڑے نالائق لوگ نکلیں گے وہی ہوا جو کچھ سیدنا عثمان رضی اللہ کو کہا اللہ ایک قمیض تمہیں پہنائے گا دیکھو لوگ تمہیں وہ قمیض چھینیں گے مت اتارنا حضرت معاویہ رضی اللہ کا حضرت خلافت چھوڑ دیں بغاوت ہو گئی ہے مدینہ منورہ میں بازوں نے قبضہ کر لیا تو کہنے لگے تمیز کیسے اتاروں نے فرمایا تھا نہیں اتار جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم براہ راست سنا ہے اس صحابی کے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ وسلم حکم دونوں برابر قرآن بھی اللہ کی وہی ہے وہ بھی وہی ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تمہیں اللہ علم دے گا بہت علم جناب بکر رضی اللہ کو کہا فرمایا وفات سے پہلے کہ لاؤ قلم دوات میں کچھ لکھ دوں اور پھر فرمایا اچھا دیکھو اللہ میری جگہ اس شخص کو لے آئے گا جس سے خود اللہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں اور ایمان والے بھی خوش ہوں کہ حضرت بکر رضی اللہ کو شاید وہ گئے سبزادی صاحبہ سے کہا بیٹا ہوگا تمہارے یہاں ایسے ہوگا یہ سب چیزیں محبت کے ساتھ تھی تعلق کے ساتھ تھی اور تشریحات شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے سے اصول قواعد قیاس اجتہاد تفصیل سب کچھ وہاں سے پھوٹے ہیں تو اس لیے اللہ اپنا علم جب دیتا ہے لوگوں کو تو بہت معمولی اس کا کوئی کوئی کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کتنا ہے اور اس پہ انسان کا ضرف وہ برداشت نہیں کر پاتا اوقات ایسی علمی چیزیں خدا کھول دیتا ہے کہ دل پہ جب ان چیزوں کا انکشافات شروع ہوتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے مر جاتا ہے نہیں سنبھال سکتا اس کی بسات نہیں ہوتی اتنی زیادہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں مصنوعی معلوم کو پڑھیں کیا کیا چیزیں ہیں جو خدا نے ان پہ کھولی ہیں اور یہ چیزیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ان کے علم کا جو سرا ہے وہ علم الہی سے جڑا ہوا ہے تو یہ پانچ شڈون دیے پھر اس کے بعد فرشتوں کی تخلیق کی ان پانچ شڈون کو انسانوں میں رکھا اور پھر اللہ تعالی نے دیکھا جانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ علم الحق اللہ نے جانا اس کا اللہ کے علم میں تھا یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نئے سرے سے جان لی بلکہ اللہ کے علم میں تھا ثم لما جاء وقت تو خلق الملائکہ جب فرشتوں کی پیدائش کی باری آئی تو اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو ان کو پیدا کیا چند نفوس قدسیہ کو نسبت کا نسبت تو پھر یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے انسان کے قوائے اقلی ہیں اور ان کو اللہ نے اپنے کلم کن سے پیدا فرمایا بے محض عنایت افراد الانسان

کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ کے کام کرنے کے لیے بھی ایک مخلوق چاہیے سو اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی اپنے کلمہ کن کے ذریعے اور جب آدم کا وقت آیا تو پہلا مسئلہ اس مقام پہ یہ ہے کہ آدم آدمی افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں اور جمہور علماء کا مطلب یہ ہے کہ انسان افضل ہیں خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں عام انسان خاص فرشتوں سے افضل نہیں مثلا ایک آدمی گناہ گار ہے خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے عام فرشتوں سے تو بہتر ہے لیکن جبریل امین سے تو اچھا نہیں ہے اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ کے خاص فرشتوں اور میکائیل اسرافیل علیہ السلام ان سے وہ اچھے ہیں اس لیے کہ خدا نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور آج سنت نے اس کی دلیل یہ بھی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو فرشتوں کا جب وقت آیا تو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا کہ ہو جاؤ پیدا ہو گئے اور جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے خلق تو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا تو انہوں نے کہا انسان کو خدا کا ہاتھ چھوا ہے لگا ہے اب وہ کہتا ہے اس ہاتھ سے مراد قدرت ہے کیا ہے یہ ایک الگ بحث جو ہو چکی لیکن انسان افضل ہے اس کی فرشتے اس کے خادم اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہمارے بندے جب جنت میں آئیں گے تو فرشتے یا خلون علیم انفلباب ہر دروازے سے ان کے گھر کے جتنے دروازے ہوں گے فرشتے ان دروازوں سے داخل ہوں گے اور میرے بندوں کو سلام پیش کرے تو جو سلام پیش کرنے آتا ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں جو سلام پیش کرتا ہے تو بادشاہ اس سے افضل ہوتا ہے اور کم درجے کا ہوتا ہے تو اس کے فرشتے کم درجے کی چیز ہے اللہ نے اپنے کلم کن سے انہیں پیدا فرمایا اور اللہ کو معلوم تھا یہ بات کہ انسانوں کی مصلحتوں کے لیے یہ ضروری چنانچہ انسانوں کی پیدائش سے لے کے موت تک کے احوال اللہ نے فرشتوں کے سکر کیے اور فرشتوں کو ایسا رکھا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یہ ہے وہ ٹھوکر جو مشرقین کو لگی ہے کہ انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان جب فرشتوں کو واسطہ دیکھا تو انہوں نے کہا ان فرشتوں کی عبادت کرو یہ خوش ہوں گے اللہ کے یہاں تمہاری سفارش کر دیں گے اللہ ان کی مان کے تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیں اور اللہ نے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا لاشارو الا علیہ یہ فرشتے اور ہمارے اچھے بندے کسی کے بارے میں ایک حرف ہمارے سامنے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم خود راضی نہ ہم خود اشارہ کرتے کہو میرے بندوں کے بارے میں ہم خود فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سفارش کرنی ہے فرشتے سفارش کر فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم میں دخل دے سکے فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس سوال کا جواب پوچھو میں کئی دن سے سوچ رہا ہوں مجھے اس کے جواب کی سمجھ نہیں آتی تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ سے پوچھا اور آپ کے سوال میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے اپنا اتنا قرب بخشا کہ آج تک میں خدا کے اتنا قریب نہیں ہوا کر اور میرے اور خدا کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے رہ گئے وہ ستر ہزار میں ستر ہزار واقعی تھے یہ ممکن ہے دس لاکھ ہو اور ممکن ہے پانچ لاکھ کیونکہ عربی میں ستر ہزار کا لفظ جو ہے وہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں جیسے قرآن میں آیا کہ اگر آپ ستر بار بھی اس کا جنازہ پڑھیں ہم نہیں بخشیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ستر سے مراد زیادہ تعداد ہے یعنی بار بار بھی تو رضی اللہ کا اللہ کے سن فرمایا اچھا میں اکہتر مرتبہ دوں گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو محبت اور شفقت کی بنیاد پہ تھا تو جبریل امین نے کہا اتنا آج کل اور اللہ ان سے کہا کہ لیے جواب دیجیے یہ کہ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی کیا عبادت ہے تم لوگوں کی برکتوں سے انہیں میرا قرب کہیں نصیب ہوتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ کے نیک بندے فرشتے ان کا رزق لے کے آتے وہ اللہ کے حکم سے مشرق اقوام نے سوچا کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان یہ واسطہ ہے لہذا ان کی عبادت شروع کی جائے یہ خوش ہوں گے اور پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے اگلی نسل نے کہا کہ فرشتے ذرا حقیقت اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ جس طرح بیٹی باپ کے گھر آ جائے تو باپ بڑا ہی اس کا احترام کرتا ہے اور خالی نہیں بھیجتا اسی لیے خدا نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الگ مذکر والا اور تم ایسے نالائے کو مشرق ہو کہ بیٹے اپنے لیے مانگتے ہو بیٹیاں میرے لیے تجویز کرتے ہو دل کا ادھن قسمت تمدیدہ اگر یہ حقیقت بھی مان دی جائے تو بھی بڑا ظلم ہے کہ بیٹیاں کمزور مجھے دیتے اور بیٹے اپنے پاس رکھتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شدت سے نفی فرمائی ہے کہ جو میرے فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں اللہ نے کہا انہیں عذاب ہوگا خدا کو ناراضگی ہے غصہ ہے اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ لاسف کو لاسف کو نہ لگو بالقول میں جو کچھ کہہ دوں کسی کی مجال ہے کہ میرے کام میری بات سے آگے بات بڑھا سکے وہ بے ہم اور فرشتے میرے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ بنواتے ہیں جو ہم فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں زدہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے میرے فرشتے کیونکہ مخلوق ہے نا اور مخلوق میں بھی انسانوں سے بھی کم درجے کی مخلوق انسان اس سے بھی افسر ہے انسانوں کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی نسبت انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے فوائے پھلی ہیں آسان مثال جیسے ہماری آنکھیں ہیں سننا ہے چکھنا ہے ہوا سے پمپتا ہے فائیو سینسز ہیں یہ سینسز اگر نہ ہو تو انسان کے جتنا کم ہو اتنی مصیبت ہے بینائی نہ رہے مشکل ہے سنوائی نہ رہے سنے نہیں تو عذاب ہے چھونے کی حص ختم ہو جائے کوئی کوئلہ رکھ دے ہاتھ جل جائے اور سارا پتہ ہی نہ چلے اس وقت پتہ چلے جب جسم کا وہ حصہ جو احساس کرتا ہے وہاں تک کا اثر پہنچے گا تو پتہ چلے گا کچھ ہوگا ورنہ جل جائے گا ہر چیز کا یہی حال ہے جو قوت اللہ نے دی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے ایک طرف انسانیت اور دوسری طرف رشتوں کو کر دیا کہ رشتے اس کا کام کرتے ہیں رزق اس کے لیے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بچے کی پیدائش سے لے کے موت تک کے فرشتے بیان کیے ہیں جو انسان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں بس یہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کو اللہ اللہ کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار بھی یہ بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے اور اللہ چھوڑ دیتا ہے فرشتے کو اور اس بچے کی ابتدائی حالت کو حتیٰ کہ جب چار مہینے پورے ہوتے ہیں تین چلے ایک سو بیس دن تو ایک سو بیس دن کے بعد پھر رشتہ پوچھتا ہے کہ ایرب اب اس بچے کا کیا کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا، اس میں روح ڈال اللہ کی فوجیں ہیں اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ کے لشکر چلتے ہیں وما یعلم رب کا اللہ اللہ نے کہا میرے کتنے لشکر چلتے ہیں اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی فوجیں میری چلتی ہیں مصنوعی مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ کی پوری فوج چلتی ہے باپ کی پیٹھ سے اور ماں کے جسم کی طرف اور پھر پوری فوج ہے جو ماں کے جسم سے اس دنیا میں آ رہی ہوتی ہے اور پوری فوج ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں جو اس رات کو بالغ ہو کے بچپنے سے بلوک کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں پھر پوری فوج ہے جو بلوک سے بڑھاپے بڑھاپے سے پھر موت پھر موت سے پوری فوج ہے جو ایک ایک دن قبروں میں اتر رہی ہوتی ہے پوری فوجوں کی فوجیں ہیں جن سے قبروں میں حساب ہو رہا ہوتا ایک دن میں دس ہزار آدمی دنیا میں مر جائیں لاکھ آدمی مر جائیں پتہ نہیں کتنے مرتے ہیں کتنے نہیں مرتے یہ ممکن ہے کوئی ڈاٹا کسی نے اکٹھا کیا ہو اللہ نے کہا ما یار جنود ربک کا اللہ تیرے رزگار جو لشکر چل رہے ہیں نا ایک درجے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر چلتے ہیں یہ تو وہ لشکر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے وہ لشکر جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے فرشتے ہیں ہوا ہے جراثیم ہیں بیماریاں ہیں خوشی اور غم کے جذبات ہیں یہ چیزیں ہیں بخار ہے مثلا بیماریوں میں سے اس کی اپنی ایک خاص شکل ہے ٹی بی ہے اس کی ایک خاص شکل ہے موت کی اپنی ایک شکل ہے زندگی کی اپنی ایک شکل ہے انسان کا نفس جو ہے اس کی اپنی ایک شکل ہے ایک بزرگ کہتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرا نفس بتائیں تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا میری طرح کا ایک انسان میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا زرد رنگ تھا اس کا میں نے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں تمہارا ہی نفس ہوں میں نے کہا زرد رنگ کیوں ہے اس نے کہا اس لیے کہ تمہیں زرد رنگ پسند ہے اچھا خوبصورت رنگ ہے نا زرد جو ہوتا ہے خالص گاڑا زرد رنگ چمک والا تو اچھا لگتا ہے تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں اس میں ایک بزرگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اب تو کیا حال ہو کہتے تھے میرا اب تو کیا حال ہو لیکن ایک جوانی ایک زمانے میں میں نے کہا کہ مجھے میرا نفس دکھا تو بڑی دعاؤں کے بعد میں نے کتا دیکھا اس کتے کو جو مارتا تھا اسی کے پیچھے بھاگ پڑتا تھا میں نے ارد کیا بھاری تعالیٰ کہ میرا نفس ہے فرمایا کہ ہاں تمہارا نفس ہے عرض کیا کہ کتا ہے تو فرمایا کہ تمہارا تسکیہ کیا نہیں ہوا ہم کر دیں گے اسے انسان بنا دیں گے میں نے عرض کیا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں ہر کتے کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے یہ تمہاری بری عادت ہے نا جس کی سنتے ہو وہی سمجھ لیتے ہو سچ بولتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو ہر آدمی سچ نہیں بولا کرتا اس سے اپنی اصلاح کرو ٹھیک کرو اپنے نفس کو ہر اطلاع جو آئے اس کے پر یقین نہیں کیا کر لیا کرتے کہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں مجھے بڑا اس سے نفع ہوا میں پہلے سمجھتا ہوں ساری دنیا ہی سچ بولتی ہے پھر اس کے بعد جب سنبھلا تو پتا چلا کہ نبے فیصد تو لوگ جھوٹی مجھ سے بول کے چیزیں لے جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی محبت بھی کبھی کبھی غالب آتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے دو غلامیاں مت جمع کرو ایک میرے غلام ہو اور ایک اللہ کے بھی تو اللہ ہی کے غلام رہو جاؤ آزاد ہو مدینہ منورہ میں حتیٰ کے جو غلام آتے تھے انہیں لوگ سکھا دیتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگو ابن عمر تمہیں قریب لیں تو غلام پوچھتے تھے کہ کہتے جلدی آزادی مل جائے گی نماز اچھی پڑھنا ابن عمر آزاد کر دیں گے تو ہوگی بات جو غلام آتا تھا لوگ سے تلا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام حضرت مجھے خرید لیں مجھے خرید لیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خریدنا شروع کیا اور آزاد بھی ایسی کرتے تھے جو اچھی نماز لوگوں نے کہا حضرت کہ جی، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو محبت کا یہ بھی ایک رنگ ہے فرمایا میرے محبوب کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا میں اللہ کے لیے دھوکہ بھی کھا دیتا ہوں فرمایا ان کا نام ہی ایسا ہے جو لیتا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی آگے میں کہتا ہوں ٹھیک اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا کہ پیسے ہی خرچ ہوئے نا غلام آزاد ہو گیا کسی کا نقصان تو کوئی نہ ہوا کہ ایک آدمی کو آزادی مل گئی اور مجھے اس کے روز میں ثواب مل گیا اللہ خوش ہوا پر میں اللہ کے نام پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں چلو ہم یہ بھی کھا لیتے تو وہ جو چیز ہے انسان کا نفس اس کی بھی اپنا رنگ اور صورتیں ہیں اور ادھر دوسری طرف اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے فرشتے انسان کے لیے چیزیں کرتے ہیں وہ پھر حکم ہوتا ہے یہ مر جائے گا بچہ پیدا ہی نہیں ہونا زندہ چھٹی ہو گئی اتنی اس کی عمر لکھ دو اتنا اس کا رسک لکھ دو چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھا دی جاتی ہیں لکھایا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی پھر بتایا جاتا ہے اس کا رسک کتنا ہوگا پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کا شقی ہے یا سعید ہے جنتی ہے کہ جہنمی ہے یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی اور چوتھی چیز کہ مرے گا کس زمین پہ تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ اس کی قبر ہوگی اور فرشتے وہاں اس جگہ کی مٹی لے کے اس بچے کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تم دیکھو گے کہ اس آدمی کو کبھی اس زمین پہ کوئی کام نہیں پڑا تھا اور اس کی موت اسے اس زمین پہ لے جاتی ہے جو ہی وہاں پہ پہنچتا ہے مر جاتا ہے کیونکہ اس مٹی کی کشش نے اسے کھینچتی ہے یہ چیزیں ہوتی افرشتے کرتے ہیں انسان کو نظر نہیں آتا پیدا ہوتے ہیں شیطان آتا ہے اور انسان کو چھوتا ہے اور اس کی پسلیوں میں انگوٹھا چھبوتا ہے بچہ رو دیتا ہے اور بھی بڑے ایک سبب یہ بھی ہے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں پھر اس کا رزق ہے فرشتے لا کے دیتے ہیں پھر برکتیں ہیں فرشتے اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ آیا جن چیزوں کے لیے انسانوں کو تنہائی درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ فرشتے پھر اسے نہیں چھوڑتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کائنات میں اتنے فرشتے ہیں حضرت الفسانی سرحدی رحمت اللہ نے کہا کہ میں نے دہلی میں دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ دہلی میں اتنے ہر انسان کے ارد گرد جنات شیاتی اور اللہ کے مخلوقات تھیں کہ اگر فرشتے حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو یہ جنات اور اور یہ سب مل کے انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھتے اللہ نے فرشتوں کو کہا پھر ایک جگہ اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تھا ایک آدمی کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس اس کے کے کہ ہاتھ میں جوتا تھا اور جو شیطان جن اس کے گری اسے مارتا تھا وہ آدمی اللہ کچھ ایسا اچھا بندہ ہوگا کہ شیاطین اور جنات چاہتے تھے اس طرح دنیا سے ختم ہو اس حساب خدا کی خدا کی رحمتیں کیوں ہیں تو فرشتہ اسے جوتا مارتا تھا سر پہ ہٹو اس اب اگر فرشتے یہ ہٹ جائیں تو اس کائنات میں کیا تباہی مچے وہ ہمیں اندازہ نہیں نا اس لیے ہمارے لوگ مانتے نہیں فرشتے ہیں یا نہیں اگر اس جہان کو دیکھیں پھر فرشتے ہیں پھر وہ رزق ہے پھر اس کی نماز ہے پھر اس کا حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتے صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے اور دے دے اور جو تیرے راستے میں خرچ کو روک رہا ہے خدا اس کی اس کی دولت کو ختم کر دے کتنوں کا رزق کس طرح سے کھلتا ہے اللہ کے فرشتوں کی کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کئی لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پتلے درجے کے خدا کے نافرمان اور رزق خدا نہیں روکتا آج لاکھوں میں تھے کل کروڑوں میں ہوئے اور کروڑوں چھوڑ کے مرے تو اولاد اربوں تک پہنچ گئی یہ سب کیا ہے وہ خرچ کرتا رہا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا رہا فرشتے کی دعا کو اس کے حق میں حالانکہ اسے پتا بھی نہیں کیوں فرشتے انسانوں کے ساتھ لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ایک حدیث میں آتا ہے جہاں تقریباً دس فرشتوں کو گنا کہ انسان ہر کافر تک کے ساتھ رہتے ہیں دو یہ جو لکھتے ہیں دو بوجھ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں آگے پیچھے سے اور ایک فرشتہ اس کے رزق کے لیے اور اسی طرح تفصیل ہے اس کی تفصیل مسجدی میں ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا اور فرشتہ لگ جاتا ہے اور وہ بدعا دعا دیتا رہتا ہے کہ اللہ اس شخص نے زمین پہ سر اٹھا لیا اور یہ اس کے نتیجے میں لوگوں پہ ظلم کرے گا یہ متقبر انسان اللہ اس کے غرور کو توڑ دے اور آپ نے فرمایا جن جھپ کے چلتا ہے مطلب یہ کہ آج ہی اس کی طبیعت میں آتی ہے ایک رشتہ اس کے ساتھ بچ جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ شخص بڑا اپنے آپ کو کمزور زمین پہ محسوس بڑا عاجز ہو گیا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا تو رفع اللہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنے لگتا ہے چھوٹا بنائے رکھتا ہے زندگی میں اللہ اس کو بہت عزت دے دیتا ہے یہ سارا فرشتوں کا اور انسان کا آپس کا تعلق ہے پھر موت آ جاتی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی روح نکالنی ہے پھر کیا کیا چیزیں ہیں پھر قبر ہے وہاں پہ لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو جس طرح انسان میں ہوا سے خمسہ ہوتے ہیں چکھنا سننا سننا دیکھنا اسی طرح دوسری طرف فرشتے ہوتے ہیں کہ فرشتے جیسے انسان کے لیے ضروری ہیں ایسے ہی جیسے کہ انسان کے لیے دیکھنا سننا چکھنا چھونا یہ ہوا ضروری ہیں ویسے ہی فرشتے بھی ضروری ہیں شہزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی یہ چیزیں رکھی اور پھر خدا کیا کرتا ہے اور فی صدور ذلم من تلک العلوم المحدودہ اور پھر کلمہ کن سے انسانوں پر مہربانی فرماتے ہوئے پھر ان کے سینوں میں امانت رکھا ان علوم کے پرتوں کو جو مقرر اور متعین ہو چکے ہیں بس وہ علوم روحانی صورت میں انسانوں کے فرشتوں کی طرف آ گئے اب اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو پانچوں علوم انسان کے لیے ضروری تھے اس کا ایک عکس فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس انسان کی حفاظت ضروری ہے اچھا اس آدمی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ گناہ گار ہے اب جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کہا اللہ زین العرش ومن اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے احبردیگار فاغفر للذین تابو اللہ یہ تیرا بندہ تو اس سے توبہ کر رہا ہے گناہ کرنے کے بعد اے پردگار اس سے معاف کر دے تو اس گناہ گار نے توبہ کی پھر فرشتے نے اس کے لیے دعا کی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اللہ کی رحمت کی صرف حرکت میں آئی اور بندے کی معافی ہو گئی بد سبیل اللہ وہ بندے جو تیری راہ میں چلتے ہیں پردگار ان کے گناہوں کو معاف کرتے عرش کو تھامنے والے فرشتے گناگار انسانوں کے لیے دعا مانگتے اللہ کا ایک نظام ہے اور وہ چلتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ آج دیکھا تم نے جو قرآن نے کہی ہے کہ احمدون اللہ من منہ لوگ سب بےحون اب حمد ربد اپنے پردگار کی تصویر اور حمد دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں اسی لیے نماز جو ہے یہ خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے کہ انسان اس میں اللہ کی تصویر اور حمد ملا کر بیان کرتا ہے تصویر اور ہم کیسے سبحان اے اللہ پاک ہے سبحان اللہ تو پاک ہے ہر اس عیب سے جو لوگ تیرے لیے کہتے ہیں وہ ہم دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں تصویر اور حمد مل گئی اسی لیے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے تھے عبداللہ ابن اللہ مسود عائشہ اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نماز کے سجدے میں سبحان ربی العظیم اس کے بعد عرض کرتے تھے کہ سبحان اک اللہ و بحمدی کا لا الہ لال وہی ہے ایسا نا سبحان اک اللہ بحمد کا ہم جو نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں بس اتنا جملہ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ تیری یہ ساری تسبیح پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری تعریف کو ملا کر اور اے رب تیرے علاوہ کوئی علا نہیں بڑا پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رات کو اللہ نے نماز کو وطر بنا دیا اور دن کو بھی وطر طاق بنا دی یہ جو مغرب کی نماز ہے نا تین رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ طاق ہے اور طاقت کو پسند کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مغرب کی نماز یعنی طاق ہے تو دیکھو تمہارے دن کا جو اختتام جس عبادت پہ ہوا ہے وہ عبادت اللہ نے طاق رکھی تین رکتیں رکھی یہ دو سنتیں جو ہیں اصل میں تین رقطوں کو پورا کرنے والی فجر فجر سے ظہر کے بعد کی سنتیں دو مغرب کے بعد کی اور عشاء کے بعد کی دو اور وطر کے بعد کی دو رکعتیں یہ سب کے سب اپنی سے پہلی نماز کو پورا کرنے والے ظہر کے بعد کی دو سنتیں پتا چلا فرض کر لے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی نہیں ہوئی دو سنتیں جب پڑھ کے لوگ ذکر رہے تھے تو امام صاحب نے کہا لوگوں نماز نہیں ہوئی آج میرا رزو نہیں تھا یاد نہیں رہا کپڑے نہ تھے یاد نہیں ہزار چیزیں گزر ہو سکتا ہے جس وجہ سے پانی کیا پانی نہ پاک تھا پتہ نہیں چلا ہزار ہیں اب انہوں نے لوٹے اور چار فرض پڑے تو دو سنتیں تو پہلے پڑھ چکے تھے کہا کہتے ہیں دو سنتیں دوبارہ پڑھیں گے اس لیے کہ یہ دو سنتیں در حقیقت چار فرائض کا تقبیلا انہیں پورا کرنے والی ہیں ان میں شان و شوقت پیدا کرنے کا سبب بنتی یہی حال مغرب میں بھی ہے یہی عشاء میں بھی ہے اور عشاء میں اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تین وطر پڑھنے کے بعد دو نقل پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم دو نقل پڑھتے تھے یہ جو ہمارے ہاں لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں نا تین وطر پڑھے اس کے بعد دو نفل نہیں پڑھے یہ مناسب بات نہیں صحابہ کے رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی نفل چھوڑ دیتا تھا تعوین کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو دمکٹی عبادت ہے جیسے لوگ گھوڑا خریدتے ہیں تو دم بھی دیکھتے ہیں کہ لمبی دم ہے اچھی دم ہے دم اس کی اچھی ہے خوبصورت لگے گا بھینس خریدتے ہیں دم بھی دیکھتے ہیں کہ دم اچھی ہے لمبی ہے کہتے ہیں بھینس کی خوبصورتی ہے تاویل کہتے کہ جو آدمی وطر پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد دو رکھتے نفل چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی تو دم کٹی عبادت کرتا ہے یہ چھٹی نماز ہے نا پانچ فرض نمازیں ہو گئی فجر ظہر اثر مغرب اور عشاء اور چھٹی یہ وطر ہو گئے تو وطر کے بعد جو دو رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھتے تھے اور کیا پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھا کرتے تھے زلزل زلزال اور دوسری رکعت میں کل جاری اور کافر پڑھتے تھے حنفیہ نے اسی لیے اس پہ زور دیا اور صحیح معنی میں جو اہل حدیث نظر آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وطر کے بعد دو رکعتیں پڑھو پھر وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری نماز بھی تک بنا تو آپ کے وہ کہتے ہیں جو دو رکھتے ہیں نا یہ تمہارے بطر کی خوبصورتی ہے اسے ہی پورا کرنے والی اس لیے دو رکتیں بنی جائے عبد القادر حسار بھی تھے اہل حدیث رات میں انہوں نے بڑا لمبا ایک مرتبہ مضمون لکھا کہ بدرت ہیں اور اسے نہیں پڑھنا چاہیے یہ وہ اور خدا کی شان اہل حدیث حضرات نے ہی اس کا جواب لکھا انہوں نے کہا حضرت نہ لوگوں کو ایسے کہیں کہ لوگ بدتی ہو گئے ہیں یہ دو رکتیں پڑھنی چاہیے فلاں فلاں فلاں فلاں روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم وطر کے بعد دو رکتیں پڑھتے بیٹھ کے پڑھتے تھے بالکل بیٹھ کے پڑھتے تھے اب ایک آدمی کہتا ہے میں کھڑے ہو کے پڑھوں اصول کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا سواب ملے گا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ ہی بیٹھ کے پڑھتے رہے ہیں لہٰذا میں بھی بیٹھ کے ہی پڑھوں گا بالکل ٹھیک ہے اسے ممکن ہے محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی وجہ سے دو سے بھی زیادہ ثواب مل جائے کیونکہ جذبہ ہے نا اطاعت کا اس کی مرضی ہے لیکن قاعدے کے مطابق کھڑے ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا اب یہ کیا ہے وطر کے بعد کی دو رکھتے ہیں وطر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مغرب کے بعد کی دو رکھتے اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اسی کا حصہ ہے تو دن کی آخر بالکل سورج ڈوب گیا تو عبادت تاک قرار دے دی رات کی پہلی عبادت کے یہ عشاء کی نماز یا رات سونے سے پہلے کی آخری عبادت کے یہ وطر کو بنا دیا تاک بنا دیا اللہ خود تاک ہے تو دن کا اختتام بھی طاق پہ رات کا اختتام یا رات کی عبادت کا آغاز بھی پہ کر دیا تاکہ بندے کو اس طاق سے محبت جب ہوگی یہ تو بار بار خدا کی کا آئے گا کہ اللہ ایک ہے شرک سے بچا رہے گا اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ دیکھو ہمارے فرشتے تو عام مانتے ہیں تو اللہ نے ان پانچ علوم کا پرتو فرشتوں کو بھی دے دیا کہ میرے بندوں کے ساتھ رہنا ہے لہذا میرے بندوں کی یہ یہ میں نے فطرت پیدا کی ہے اس کا خیال رکھنا باقی